سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز جنازہ پڑھے اور تدفین کے لیے میت کے ساتھ نہ جائے تو وہ اس وقت تک کھڑا رہے جب تک وہ اس سے غائب نہ ہو جائے اور جو آدمی اس کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک اسے زمین پر نہ رکھ دیا جائے حدیث نمبر بتیس سو سترہ مسند احمد